تقابل ادیان کے اصول ادیان کا مقابلہ در حقیقت ایک بہت مشکل کام ہے انسان جس عقیدے اور رائے پر ایمان رکھتا ہو اس کے مخالف عقائد اور آرا کے ساتھ بہت کم انصاف کر سکتا ہے یہ کمزوری انسانی طباہ میں بہت عام ہے مگر خصوصیت کے ساتھ مذہبی گروہ میں تو اس نے تعصب اور تنگ نظری کی بدترین شکل اختیار کر لی ہے ایک مذہب کے پیرو جب دوسرے مذاہب پر تنقید کرتے ہیں تو ہمیشہ ان کے تاریخ پہلو ہی تلاش کرتے ہیں اور روشن پہلو کو یا تو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے یا اگر دیکھ بھی لیتے ہیں تو اسے دیدہ و دانستہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مذہبی تنقید سے ان کا مدعا دراصل حق کی تلاش نہیں ہوتا بلکہ محض اس رائے کو درست ثابت کرنا ہوتا ہے جسے وہ تحقیق سے پہلے اختیار کر چکے ہیں اس طریقے سے تقابل ادیان کے تمام فوائد زائل ہو جاتے ہیں اور خود اس مذہب کو بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا جس کی تائید میں یہ گمراہ کن طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اگر تقابل کا مقصد حق کی تحقیق اور اس کے احقاق کے سوا کچھ اور نہیں ہے تو یقیناً اس مقصد کے حصول کا بھی یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آدمی پہلے سے دوسرے مذاہب کے متعلق ایک مخالفانہ رائے قائم کر لے اور ان کا مطالعہ صرف اسی نیت سے کرے کہ ان کی خوبیوں پر پردہ ڈالنا ہے اور ان کی برائیوں کو تلاش کر کے ان سے اپنے مذہب کی برتری ثابت کرنی ہے اس قسم کی بدیانتی اور فریب کاری سے کسی مذہب کی برتری کا اثبات نہ تو فی الحقیقت اس کی برتری کا اثبات ہوگا نہ ایسی کامیابی کسی دین حق کے لیے باعث فخر ہو سکتی ہے اور نہ حق و صداقت کی نظر میں ایسے مذہب کو کوئی وقت حاصل ہو سکتی ہے اگر اس طرح دھوکہ کھا کر کوئی شخص اس کی حقانیت کا معتقد ہو جائے تو یہ اعتقاد بالکل ناقابل اعتماد ہوگا کیونکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہوگی ان مفاسد سے احتراز کر کے تقابل ادیان کی بحث کو کسی صحیح نتیجے تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تقابل کے لیے چند اصول طے کر لیے جائیں اور ان کی سختی کے ساتھ پابندی کی جائے ہماری رائے میں وہ اصول یہ ہونے چاہیے نمبر ون ایک مذہب کی تعلیم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب کی تعلیمات کو کلیتاً غلط ثابت کیا جائے اور نہ یہ ضروری ہے کہ ایک مذہب میں حق و صداقت کے موجود ہونے سے دوسرے مذہب میں اس کا عدم لازم آئے حق ایک کلی حقیقت ہے جس کے افراد خواہ کہیں ہوں بہرحال اسی ایک کلی کے فرد رہتے ہیں حال اور مقام کے بدلنے سے ان کی حقیقت اور اصلیت نہیں بدلتی جو حق ہمارے مذہب میں پایا جاتا ہے اس کا دوسرا مذہب میں پایا جانا دونوں میں سے کسی مذہب کے بھی نقص کی دلیل نہیں ہے کہ اس پر خام خواہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے بلکہ دراصل وہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کسی ایک مشترک سرچشمہ حق سے ماخوذ ہیں جس کا فیض دونوں کے پاس محفوظ رہا ہے پس حق میں جتنا اور جیسا فیضان بھی کہیں موجود ہے اس کا مستحق ہے کہ اس کی قدر کی جائے نہ کہ خوام خواہ کھینچ تان کر کے اسے بے قدر ثابت کرنے پر زور صرف کیا جائے نمبر ٹو جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حق اس کے مذہب کے سوا کہیں اور موجود ہی نہیں ہے دوسرے مذاہب ہی پر نہیں خود حق پر بھی ظلم کرتا ہے واقعہ یہ ہے کہ حق و صداقت کی روشنی کم و بیش سب جگہ موجود ہے البتہ ارباب تحقیق جب کسی ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر ترجیح دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ میں وہ مذہب تجلیات حقیقت کا مظہر اتم ہوتا ہے پس تقابل ادیان کے کسی متعلم کو کبھی یہ پیشگی فیصلہ کر کے نہ بیٹھ جانا چاہیے کہ اس کے مرغوب مذہب کے سوا تمام مذاہب حق کی روشنی سے خالی ہیں بلکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے سامنے حق اور باطل دونوں ملے جلے آئیں گے اور اس کا کام یہ ہوگا کہ اپنی عقل اور قوت تمیز سے کام لے کر حق کو حق اور باطل کو باطل دیکھے اور ایک کو دوسرے سے مختلط نہ ہونے دے نمبر تھری مذہبی تحقیقات میں اس عمر کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی مذہب کے متعصب مخالفین اور غالی متبعین دونوں کی تصنیفات کا مطالعہ کرنے سے پرہیز کیا جائے ابتدائی تحقیقات میں اسی قسم کے لوگوں کی تصنیفات کے مطالعے سے ایک ناظر کبھی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا کیونکہ زیر تحقیق مذہب کے اصلی چہرے کو دیکھنے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں پر ایک خاص رنگ کی اینک چڑھ جاتی ہے جس سے وہ اس مذہب کو اس کے اصلی رنگ میں نہیں دیکھ سکتا اگر اس تحقیقات کو کسی صحیح نتیجہ تک پہنچانا ہو تو یہ ضروری ہے کہ کسی مذہب کو اس حیثیت سے نہ دیکھا جائے کہ دوسرے اس کو کس شکل میں دیکھتے ہیں بلکہ اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ وہ خود اپنے آپ کو کس شکل میں دکھاتا ہے اس کے لیے حت الامکان ہر مذہب کے معاخذ اصلیہ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کو پڑھ کر خود اپنی عقل سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ مذہب کہاں تک صحیح اور کہاں تک غلط ہے پھر جب آدمی خود ایک رائے قائم کر لے تو اس کے بعد دوسروں کی آراء اور افکار کا مطالعہ کرنے میں کچھ مذائقہ نہیں کیونکہ اس وقت وہ حق اور باطل میں بآسانی امتیاز کر سکے گا آئندہ صفحات میں مسئلہ جنگ کے متعلق مختلف مذاہب کی تعلیمات پر جو گفتگو کی گئی ہے اس میں انہی تین اصولوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور اس عمر کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ اپنے مذہب کی تائید و حمایت کے جذبے سے خالی ہو کر حق و حق اور باطل کو باطل ثابت کیا جائے